توبہ کی قبولیت ان کے لیے نہیں جو برے کام کیے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت کا وقت آ کھڑا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اب توبہ کر لی ہے اور نہ ان کے لیے ہے جو کفر ہی کی حالت میں مر جاتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے